نے نے ابو وائل سے انہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے مسلمان کا مال دبانے کے لیے ایسی قسم کھائی جس کے لیے عدالت نے اسے پابند کیا اور وہ اس میں جھوٹا ہے وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا انہوں یعنی وائل نے کہا اس موقع پر حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ مجلس میں داخل ہوئے اور کہا ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں کیا حدیث بیان کر رہے ہیں ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں کیا حدیث بیان کر رہے ہیں لوگوں نے کہا اس اس طرح بیان کر رہے ہیں انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن نے سچ کہا یہ آیت میرے ہی معاملے میں نازل ہوئی میرے اور ایک آدمی کے درمیان یمن کی ایک زمین کا معاملہ تھا میں اس کے ساتھ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے گیا تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی دلیل یا ثبوت ہے میں نے عرض کی کی نہیں آپ نے نے فرمایا تو پھر اس قسم پر فیصلہ ہوگا میں کہا تب وہ قسم کھا لے گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا مال دبانے کے لیے ایسی قسم کھائی جس کا فیصلہ کرنے والے نے اس سے مطالبہ کیا تھا اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا اس پر یہ آیت اتری بلا شبہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی قیمت پر کرتے ہیں آیت کے آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو پچپن